ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے اور اے پیغمبر جب قرآن وہی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما